عورت تو ویسی ہے عورت سوچتی ہے عورت عورت تو آگے ممتا کے آگے کوئی چیز نہیں ارے وہ ممتا ہی ہوتی ہے باپ کا کوئی چیز نہیں ہوتی ارے باپ کے بھی تو کچھ فرائض ہے نہیں ماں کے اوپر اس قدر ایک عورت کو پچاسیوں برس سے ہزاروں برس سے یہ اس کے دماغ میں کیڑے ٹھوکی جا رہی ہے کہ تم یوں سوچتی ہے یوں یوں ریئیکٹ کرتی ہے ہے تو نیک اور تو پارسا ہے ایک تو ہی کی عورت سے مجھے بڑی چیڑ ہے مرد تو عرصہ نہیں ہوتا عورت کے پاس ہوتی ہے صاحب مرد کے لیے تو جتنی عورتوں سے دلچسپی ملے وہ اس کی شان بڑھتی ہے اور عورت کی عورت کی ذلت ہوتی ہے اسی بات یہ کس نے اصول بنائے میں نے ان اصول کو توڑنے کی کوشش کی جی۔ لیکن اس میں اریانی اگر آ گئی کہیں تو اریانی دنیا کی ہی ہے اور میرے محل کی تھی جو میں نے آس پاس دیکھی اور میں بغیر سوچے سمجھے اس کو جس طرح دیکھا میں شاید کچھ ہر لکھنے والا فوٹوگرافر بھی ہوتا ہے تو میں نے فوٹوگرافی بھی کی میں نے تخیل سے بہت کم لکھا ہے میں نے بنا کے سجا کے بہت کم لکھا ہے میں نے بالکل کھرا سیدھا نہیں آپ نے ایک بات کے دیواچے میں خاص طور پر جو ترک پسند تحریک کے زیر اثر جو نیا ادب لکھا گیا اور اس پر فحاشی اور جنس نگاری کا جو الزام لگایا گیا تھا غالباً اس کی وجہ کچھ کہانیاں تھیں آپ کی بڑی مشہور کہانی لحاف ہاں، کا افسانہ ٹھنڈا گوشت تو اس قسم کے کہانیاں بہت لکھی گئی ہیں تو آپ نے اس کی وضاحت بھی کی اور یہ کہا کہ اگر غسل آفتاب کے لیے جسم کے کسی حصے کو کھولنا پڑ جائے تو اس میں شرم نہیں آنی چاہیے اور قصدن میں نے جان کے صرف اس لیے کہ بے مقصد کھولا میں نے نہیں کھولا آپ اس کہانی کو لحاظ آپ کو دیکھیے اس میں جو میں نے پردے ہٹائے اس سے زیادہ غنیز پردے پڑے ہوئے ہیں زندگیوں پہ پڑے ہوئے ہیں اور وہ کتنی ڈسٹارٹ ہو رہی ہیں زندگیاں کتنی ٹیڑھی بڑی ہوتی جا رہی ہیں ایک عورت جب مجبور ہوتی ہے اور چاروں طرف سے گھٹتی ہے تو وہ کس راہ کون سا راستہ اختیار کرتی میرے خیال میں تو کوٹھے میں بیٹھنے والی اس سے زیادہ خوش نصیب ہے جیسے کہ میری لحاف کی ہیروئن ہے وہ زیادہ بد نصیب ہے تو ایک اس سے زیادہ خوش نصیب ہے میرا یہ خیال ہے جی۔ کیونکہ وہ قدرت کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے یہ قدرت کے تقاضوں سے دور ہٹ کے اور پہشانہ اور یعنی غیر انسانی راستوں پر جاتی ہے عورتیں تو اس سے پہلے شاید کوئی کہانی ایسی نہیں لکھی گئی تھی اور اس کہانی نے مجھے بہت گالیاں سنوائی بڑی لے دے ہوئی میں سہم کے بیٹھ گئی تھی میرے پاس خط آتے تھے لوگوں کے گالیوں بھرے ہوئے شروع سے لے کے اتنی موٹی موٹی گالیاں جب کے معنی مجھے نہیں وہ خط آتے میرے پاس میں بہت زندگی سہم گئی تھی آپ نے جنسی حقیقت نگاری کے بعد سماجی حقیقت نگاری کو بھی اپنایا اور آپ کے افسانے کا یہ سفر آپ کی فکری ارتقاء کا بھی پتہ دیتا ہے جس کے تحت آپ نے دو ہاتھ اور ہندوستان چھوڑ دو جیسی کہانیاں لکھی تو اس سفر کے بارے میں اور یہ جو تبدیلی آپ کے یہاں بعد کی کہانیوں میں آئی خدا آپ کی اپنی رائے کیا ہے میں جس محل میں رہتی تھی میں اس محل کے بارے میں لکھتی تھی سب سے پہلے میں نے اپنے گھر میں چاروں طرف اپنے کمرے میں بیٹھ کے لکھنا شروع کیا تھا تو نوکر چاکر محلے والے ان لوگوں کے بارے میں لکھتی تھی پھر میں بمبئی گئی بمبئی جا کے مجھے کچھ اور پھیلی ہوئی زندگی کچھ کام کرنے والے لوگ ٹیچر اور مزدوروں ان سے بھی میرا واسطہ پڑا تو میں نے کچھ ان کو سمجھنا شروع کیا ان کے بارے میں لکھنا شروع کیا اور جس زمانے میں یہ ترقی پسند ادب لکھا جا رہا تھا اور نعرے بازی ہو رہی تھی میں نے بڑے زور کا نعرہ لگایا اور مجھے کوئی شرم نہیں آتی میں نے وقت کے تقاضے کو پورا کیا وقتی میں نے ادب لکھا جو کچھ بھی لکھا جو میں وقت کے دھارے کے ساتھ چلنا بہت ضروری سمجھتی ہوں چاہے وہ مقصدی ادب ہو چاہے غیر مقصدی ادب ہو چاہے وقتی ہو اور میں نے اس کے ساتھ بڑے جوش کے ساتھ میں نے اس طرح کی طریقے پر سوچنا شروع کیا اور اسی کے مطابق کہانیاں لکھنی شروع کی اس کے بعد یہ کچھ کچھ ٹھنڈا پڑ گیا اور میں فلم لائن میں بہت زیادہ گر گئی تو میں نے فلم لائن کے اوپر لکھنی شروع کی یہ کہانیاں میری آخری ناول بھی فلم لائن پہ ہی ہے میں نے پہلے گھر کے ماحول پہ لکھا پھر ذرا بیچ میں آئی اور اب پھر اس کے بعد فلم لائن سے لکھا میں فلم لائن سے بھی جی گھبرا گیا میں سمجھ نہیں آتا میں کس میدان میں جاؤں جس طرح شاعری میں ترک پسند تحریک کے ذریعے اثر جو تخلیق ہوا ادب اس کا ایک بڑا حصہ آج لوگ قبول نہیں کرتے خود ہمارے نقاد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افسانوں میں بھی ایک حصہ ایسا ہے کہ جسے رد کیا جا سکتا ہے پتا نہیں میں نے کبھی کوئی نعرہ نہیں مارا میں نے کبھی اسٹیلن کا نام نہیں لکھا میں نے کبھی روس کا نام نہیں لکھا میں نے اپنی کہانیوں میں کوئی واضح ایسی نہیں کر دی جس پر میں پستا ہوں میں نے اپنا ایک لفظ بھی میں واپس لینے کو کی ضرورت نہیں محسوس کی اور جو میں نے وقت کے پہ لکھ دیا وہ میں نے لکھ دیا اور وہ اس کی سزا اس کا انعام میرا ہے اور مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں فلم کی دنیا سے آپ کا رشتہ ادب کی طرح کافی گہرا رہا ہے تو آپ نے کئی کہانیاں لکھی فلم کے لیے آرسو زدی اور سونے کی چڑیا جیسی کہانیاں کبھی کبھی یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ جو ہمارے بہت اچھے کامیاب افسانہ نگار ہیں یا ناول نگار ہیں وہ فلم میں کامیاب کیوں نہیں ہو پاتے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فلم میں وہ دن بدن کہانیاں وہ کہانیاں نہیں ہیں وہ باہر کی کوئی کہانی لے لیتے ہیں باہر کا کوئی پکچر لے لیتے ہیں اور اس کو اس کو ہندوستانی جامع پہنا دیتے ہیں اس کے لیے کوئی ادیب اتنا تو نہیں گر گیا ہے کہ <laughs> وہ یہ کرنے لگ جائے کہ ارملا ڈوش کا منورنجن بنانے بیٹھے اور نہ اس کی ضرورت ہے اس کو پیسے ویسے دینے جانا پڑیں گے کسی ویشی سے وہ کام کر لے سکتے ہیں تو وہ کیوں نہ لے لیں وہ ایسے کسی سے ڈائلگ لکھوا لیتے ہیں کسی سے مدر نامہ لکھا لیتے ہیں خود بیٹھ جاتے ہیں اور بڑھے کا کام ہے یہ سب ٹھوک پیٹ جو کر لیتے ہیں انہیں کسی ادیب کے نام کی کیا ضرورت ہے بالکل قطعی ضرورت نہیں نہ انہیں دلچسپی نہ وہ جانے نہ وہ پڑھیں اور یہ کام بڑے ادیب سے اتنی آسانی سے ہو بھی نہیں سکتا بڑی حاضریاں دینی پڑتی ہیں ان کے دن بھر آپ بیٹھے رہیے تو چھوٹے چھوٹے لکھنے والے بہت سے بیٹھے رہتے ہیں وہ یہ کام کیا کرتے ہیں نام کسی ایک کا دے دیا جاتا ہے یہ بڑی دھوکے کی چیز ہے فلم نہیں اگر ادیبوں میں خود فلم سازی کا رجحان پرورش پاتا تو بڑی حد تک میرا خیال ہے کہ کمرشل فلمیں جو بن رہی ہیں اور ان میں آرٹسٹک ایلیمنٹس نہیں ہیں ان پر قابو پانے کی کوشش کی جا سکتی تھی بڑا مشکل کام ہے یہ پروڈکشن کا اس قدر بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے اس قدر کے عام طور پہ جن لوگوں نے یہ کوشش کی ہو یا تو ہارٹ فیلئر سے مرے یا بستر مر پہ لیٹے ہوئے میں پھر آپ سے آپ کی کہانیوں کے بارے میں خاص طور پہ آپ کی ہم اثر کہانی جو تھی اور چھتیس اور سینتالیس کے درمیان کا ایک وقفہ اردو افسانے کے لیے ایسا کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت اچھے افسانے لکھے گئے اور ایسے افسانے کے جن کو مغربی افسانوں کے سامنے رکھا جا سکتا ہے اور سینتالیس کے بعد اردو افسانوں میں خاص طور پر ان لوگوں میں کہ جنہوں نے پینتیس اور سینتالیس کے درمیان لکھا تھا وہ تھک گئے تھے خدا کی اپنی رائے کیا ہے میں نے پینتالیس کے سینتالیس کے بعد اچھی کہانیاں لکھی ہے جن میں میری کی نانی ہے چوتھی کا جوڑا ہے ہاں۔ ایک ہے زہر کا پیالہ ہے میری آیا کی کہانی ہے چا بڑے ہے چچا بڑے ہے بچوں بھی ہے بہت سی کہانیاں میں نے جو لکھی ان میں بڑی ڈیپتھ میری وہ بچپن کی کہانیاں تھیں ان میں کھلندرا پن تھا ان میں قہقہے تھے چہچے تھے شرارت تھی وہ میں نے بدل میں تو اپنی زندگی کے ساتھ چلی میں جو جو جو میرے پر بیتتی آئی ہے ذہنی طور پر جس سوچنے کا طریقہ ہے میں نے اسی کے مطابق لکھا ہے اور جب وہ بچکانہ کہانیاں تھیں اس کے بعد ذرا اور میچور ہوئی ہیں اس کے بعد میں نے بہت گہری کہانیاں لکھی ہیں جو دل کو چھوتی ہیں ذرا سی بات ہے مثلا ایک میری کہانی وہ ایک سکھ لڑکا ہے وہ ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے عجیب قسم کی ان کی محبت ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے اس کا میاں بہت مارا کرتا ہے اسے روز وہ دکھ سہتا ہے اور بہت ہی چھوٹا سا لڑکا ہے کمزور سا دبلا پتلا سکھ بچہ ہے اور وہ روز چیخوں کی آواز سنتا ہے کرپو پیارے کی اس کا اور ممکن ہے ایک بڑی بہن کے طور پر میں نے انہیں متاثر کیا ہو تو مجھے بھی لوگوں نے متاثر میں نے جنم تو نہیں لیا ان چیزوں کے ساتھ دماغ ویسے کہانی کی فارم میں کس سے متاثر رہی میں چخوف سے بہت متاثر ہوں کہانی کو میں چخوف کو قرآن کی طرح پڑھتی ہوں مگر میں اسے ایسے پڑھتی ہوں ہر سال پڑھتی ہوں تو اب بھی دوہراتی ہوں تو مجھے اور برنٹ شو کے ڈائلوگ سے مجھے بہت زیادہ میں نے فخر ہے اس بات پہ لوگوں کو شاید یہ ہوتا ہوگا کہ میری جینیس پن پہ کم شاہ پڑے گی مگر نہیں میں تو سمجھتی ہوں کہ شاہ نے مجھے بہت سکھایا بولنے کا کچھ میرے خاندان بھی ذرا باتونی ہے تو اس طرح کے وہ جملے تو میرے لوگوں کے میں نے ہوٹوں سے لیے ہیں لیکن اس میں جو سوچنے کا طریقہ ہے وہ شوق سے لیا میں نے اور اتفاق سے وہ ٹکرا گئے ڈائلاگ بھی کچھ ٹکرا گئے ہیں لیکن صرف سوچنے کا نہ لیا انگلش زبان اور ہاں، خاص طور پر اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے نہیں جس وقت میں نے لکھنا شروع کیا تھا تو میرے بزرگوں نے آج باقی بہت اچھی چیزیں بھی لکھ رہے ہیں اور بعض الجھے ہوئے ہیں اپنے زمانے کی ان کی الجھنیں ہیں ہمارے اور ان کے زمانے میں گیپ ہے میں تو اس کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں میں پہلے رائے دینے سے پہلے میں انہیں سمجھ لینا چاہتی ہوں کہ وہ کیوں لکھ رہے ہیں ایسا مثلاً آج کل کا ایک لڑکا ایک کسی نے کہانی لکھی اس میں اس نے یہ لکھا کہ ایک لڑکی ہے کھڑکی میں کھڑی ہے اور ایک لاش پڑی ہے یعنی اس کا لبر ہے کہ اس کا شوہر ہے وہاں سے موٹر بیٹھتی ہے روانہ ہوتی ہے کیمپس میں جا کے دیکھتی ہے تو ایک لاش پڑی ہے لڑکی کی ریپ کی ہوئی یا کچھ بری حالت میں اور اس اس کے پاس کا کا چمڑے بٹوا پڑا ہے اور یہ لڑکی اسے اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں لڑکی اسے دیکھتی ہے اور اپنی آنکھوں میں ناخن ناخون لیتی ہے یہ کیا چیز ہے جی۔ یہ کہ سیلف ٹارچر بچہ آج کل کا چڑ کے بے بس ہے اور کسی کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا ہم تو کم سے کم چڑھا لیتے تب تو کوئی چڑھتا بھی نہیں ہم کم سے کم جی جلا لیتے تو ہم اوریانے کی بات ہے کہ بھڑکا لیتے لوگوں کو لیکن آج تو کوئی بھڑکتا ہی نہیں ہے تو کوئی سنتا نہیں ہے لوگوں کی تو یہ سیلف ٹارچر میں سوسائڈل ان کی ہوگی تو آج کے لڑکے کی پرابلم ہے کہ وہ بڑا بے بس ہے اور آج تو کیا کرتا ہے وہ اپنی آنکھوں میں انگلیاں ڈالتا ہے آج وہ کیا کرتا ہے اٹھ کے اپنی لائبریری جلاتا ہے اپنے فرنیچر جلاتا ہے اپنے کالج کو آگ لگاتا ہے تو یہ وہ گزر رہا ہے اس دور سے اس پر بیت رہی اور اسی کا اظہار اس کے افسانوں اور اس کے شعروں میں اس کے شعروں میں ہے وہ غصہ جھلا وہ اکیلا بھیڑ میں بھی کھڑا ہے اور اکیلا محسوس کرتا ہے اس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بوگس لکھنے والے جو کہ فیشن میں لکھ رہے ہیں جی ہاں۔ لیکن کچھ واقعی گہرائی سے لکھنے والے ہیں یہ کہانیاں بہت کم یاد ہیں لکھنے والے بہت ان کو کنیکٹ کرنا بھی نہیں آیا ہے کہ ان کا ایک کہانی کو بتا دوں کہ یہ فلاں شخص کی لکھی ہوئی ہے نئے لوگ آپ انتظار حسین سرندر پرکاش ہیں ہمارے ہاں جی۔ ہندوستان میں آپ نے بلاج مینرا ہیں ابن الحسن ہیں شاعر زیادہ پیدا ہوئے ہیں انور سجاد ہیں ہاں۔ شاعر جی ہاں ہر دور میں زیادہ رہیں گے ہاں۔ نگاروں سے مقابلہ تو یہ لڑکے ہیں لکھ رہے ہیں اور ہمت سے لکھ رہے ہیں اور بڑی ان کی ایک وہی بات ہے کہ ان کو یہ پڑھنے کو نہیں ملتے آسانی سے کیونکہ یہ جن رسالوں میں چھپتے ہیں وہ پابندی سے نہیں چھپتے وہ بڑی جلدی بند ہو جاتے ہیں جی اس لیے بھی ان کو بڑی دقت ہے اردو کا زوال کے وقت یہ ابھر رہے ہیں اردو زبان تو دونوں ہی ملکوں میں مشترک ہے ہندوستان اور پاکستان میں ہاں، دونوں سے نکالی جا رہی ہے سنا پاکستان سے بھی اس کو ہاں۔ دیش نکالا ملنا آپ نے وہاں بھی کافی لکھا ہے اور آپ کی کتابیں بھی وہاں شائع ہوئی ہاں۔ اب جب کہ وہاں اور ہمارے اور ان کے درمیان کوئی ایسا رابطہ مواصلاتی نہیں رہا ہے تو ایک ادیب اور ایک شاعر کی حیثیت سے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں بڑی گھٹن محسوس ہوتی ہے مجھے کتنی ہی دیواریں آپ بنا دیجئے کتنی ہی کتنی ہی پابندیاں کر دیجئے کتنی ہی کتنی راستے بند کر دیجئے مگر جو ہندوستان اور پاکستان کا رشتہ ہے وہ نہیں ختم ہوگا وہ نہیں ٹوٹے ایک ذہنی رشتہ ہے جسمانی رشتہ شاید کچھ دن بعد خون کا رشتہ پتلا پڑ جائے ٹھنڈا پڑ جائے لیکن ایک ذہنی رشتہ ہے جو برابر کسی نہ کسی طرح کے وہاں کے یہاں کے لوگ قائم کیے ہوئے ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ کویت کے راستے سے الجیریا کے راستے سے اور کہیں سے ٹرکی کے راستے سے ایک دوسرے تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں پولیٹیشین کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اس سے ان کو کوئی واسطہ نہیں یہ اتنے ہم ایک جگہ رہے ہیں ایک جگہ پیدا ہوئے ہیں دو حصوں میں بانٹ دیے ہیں لیکن ابھی ہمارے دل نہیں بٹے جی۔ اور میری تو پاکستان کی جو ایک چیز بھی مل جاتی تو میں نے اس کو تبر کی طرح اٹھا کے رکھ لیے پہلے تو رسالے مل جاتے تھے نقوش وغیرہ کے لیکن اس دن سے یہ راستہ بند ہوا اور پابندی لگی ہے اس دن سے میں نے سب اٹھا کے لوہے کی الماری میں بند کر کے چابی کھو دیے جی۔ اور میں کبھی نہیں نکالوں گی کہ پھر کہاں دیکھنے کو ملیں گے خدا کرے یہ دروازے کھل جائیں میری زندگی میں اور جو پچیس پچیس برس جن کو نہیں دیکھا ان کی شکل تو ایک دفعہ دیکھ لیں اس جنم میں آپ نے دہلی لکیر کے بعد کچھ ناول لکھے میرا خیال ہے کہ آپ کو جو اس وقت سن رہے ہوں گے لوگ بہت سے چونکہ پاکستان میں بھی ہمارے سامعین ہیں وہ آپ کی تازہ ترین ادبی سرگرمیوں کے بارے میں ضرور جاننا چاہیں گے میں نے اس کے بعد ایک سب سے پہلے تو میں نے وہ لکھی تھی اپنی بدھی جی۔ پھر اس کے بعد میں نے ٹیڑھی لکھی بڑے اتنا سے جی بھر کے لکھی ایک دل کی دنیا اتنی سی پتلی سی چھوٹی سی کتاب ہے لیکن مجھے ٹیڑھی لکھی سے زیادہ اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ میرے اپنے خاندان کے بارے میں ہے میں نے جو کچھ اپنے خاندان کے بارے میں لکھا بڑے جی سے لکھا ہے جب میں اپنے خاندان کے بارے میں لکھتی ہوں مجھے ایسا مان ہوتا ہے کہ وہ لوگ مرے نہیں وہ سب زندہ ہیں جی۔ میرے چھ بھائی زندہ ہے میری چاروں بہنیں زندہ ہیں تو اس دنیا میں جا کے میں نے وہ لکھا ہے وہ اس ناول کو بہت پتلی سی ناول ہے اچھا۔ اور جنگلی کبوتر ہے جی۔ ہے اور اس کے بعد یہ ابھی میں نے ایک عجیب آدمی ایک فلم کے ڈائریکٹر کی لائف کے ٹریجڈی کے اوپر اس کی الجھنوں پریشانیوں اور بندشوں کے اوپر ایک ناول لکھا ہے جو کہ کافی مقبول ہوا ہے جی آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اب تک جو کہانیاں اور جو ناول آپ نے لکھے ان سے عمر میں آپ مطمئن ہیں یہ تو جاتا ہے ایک عمر اور ملے ان کو سے لکھا جائے اور بات لکھنا اتنا دلچسپ مسئلہ ہے کہ میں نے تو بڑی بڑے دکھ بڑی بڑی تکلیفیں ایسی آسانی سے گزارتی میں کبھی بور ہی نہیں ہوتی جب میں بور ہوتی ہوں میں قلم اٹھا لیتی ہوں میں جس دنیا میں ہوں اس وقت مجھے اپنا خدا کا سفر ہوتا ہے میں جی چاہے جس کو زندہ رکھوں جس چاہے جس کو مار دوں جس کا جی کچھ کروں بہت ہی دل رہا میں کہتی ہوں انسان کی ہر ایک کو میں یہ کہتی ہوں جی گھبرائے پریشانی ہو کوئی غم پہنچے قلم اٹھاؤ میرے پاس اتنا لکھا ہوا کوڑا رکھا ہوا ہے جس میں چھپایا نہیں وہ چھپاؤں گی اور مردوں کو یہ جو ہے یہ اجنبی میں اپنے بہت کچھ بتایا اور یقین ہے کہ جو آپ کے افسانوں سے دلچسپی رکھتے ہیں انہیں آپ کی بات چیت اور آپ کی بتائی ہوئی باتوں سے <laughs> شکریہ پھر سنیے اس پروگرام میں ابھی آپ نے محترمہ عصمت چوختائی سے ملاقات کی یہ ملاقات کرا رہے تھے زبیر رضوی میڈیم اور شارٹ ویو پر یہ آل انڈیا ریڈیو کی